یحییٰ بن یحییٰ تمیمی اور ابو بکر بن ابی شائبہ نے کہا ہمیں ابو احوس نے حدیث بیان کی انہوں نے ابو اسحاق سے انہوں نے موسیٰ بن طلحہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس پر میں عمل کروں تو وہ مجھے جنت کے قریب اور آگ سے دور کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کی بندگی کرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے نماز کی پابندی کرے زکاة ادا کرے اور اپنے رشتہ داروں سے صلح رحمی کرے جب وہ پیٹ پھیر کر چل دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے ان چیزوں کی پابندی کی جن کا اسے حکم دیا گیا ہے تو جنت میں داخل ہوگا ابن ابی شائبہ کی روایت میں ہے اگر اس نے اس کی پابندی کی تو جنت میں داخل ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو چھ